یا مصطفیٰ ارحم لانا یا ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجھتا ارحم لانا یا مصطفیٰ خدارا دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ خدارا دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا سید مدینہ بس آپ کی نبھانا یا سید مدینہ بس آپ کی نبانا یا سید مدینہ بس آپ ہی نبانا گو بڑا کمینہ ہوں تو آپ ہی کا گو ہوں بڑا کمینہ ہوں تو آپ ہی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مصطفیٰ خدارا دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجھتابا ارحم عملانہ یا ارحم املانہ یا ارحم ہر ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مستعفی یا ارحم ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتافہ ارحم لانا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے دل سے چہرے حضور نکلے یارب ہمیں بنا دے پہ کر تو آج رب ہمیں بنا دے پہ کر تو آج زی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مستعفی ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مستعفی ارحم لانا یا مجتبہ ارحم یا مست خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال کل رہے ہیں میزا پہ سب کھڑے ہیں آمال تل رگے گئے میزا پہ سب کھڑے گئے آمال مال پل رگے گئے رکھ لو برم پودارا اتار قادری کا رکھ لو بھرم پودارا اتار قادری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا ارحم لانا یا ارحم لانا یا ارحم حملہ یا ارحم عملہ یا مستعفی خدا را دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم لانا یا مجتبہ ارحم لانا یا مصطفیٰ ارحم ہم یا مجتبہ ارحم ہم